فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة صدق الله العظيم محترم मोहतरम اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے اس اجتماع کے بارے میں مجھ سے منتظم حضرات نے فرمایا تھا کہ جو خواتین الحمدللہ للہ دینی ذہن رکھتی ہیں اور دین کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہی ہیں اور خاص طور سے ان خواتین کے حلقوں میں ان کا جانا آنا ہوتا ہے جو مغرب کے افطار سے متاثر ہیں اور اس وقت ان کو بہت سے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ کسی وقت ان سوالات کو پیش کر کے اس کے بارے میں صحیح دینی نقطۂ نظر ان کے سامنے واقع کیا جائے تاکہ وہ اپنی دعوت و تبلیغ کے کام میں دین کی صحیح نمائندگی کر سکیں اور جو لوگ دین کی تعلیمات سے نہ آٹنا ہے ان کو اس کی صحیح حکمت اور فلسفہ بھی بتا سکیں اس لحاظ سے میرا خیال یہ تھا کہ اس مجلس کو انہیں سوالات کی حد تک محدود رکھا جائے اور ان سوالات کے بارے میں جو کچھ مجھے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے معلوم ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں حاصل کروں لیکن کافی اعلان کر دیا گیا ہے کہ اسلام کے نظام کفالت سے متعلق یہ لیکچر ہوگا اور اس میں اسلام کے نظام نظام کفالت پر گفتگو کی جائے گی اب میرے پاس دو راستے ہیں ایک یہ کہ میں اس نظام کفالت کے موضوع پر تفصیلی خطاب کروں اور اس کے بارے میں جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ اگر آپ کی خدمت درج کروں اور جو مجلس اسی پر ختم ہو جائے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں اس موضوع پر اپنی بات مختصر عرض کر دوں اور اس کے بعد پھر خواتین کے سوالات میرے پاس آئیں تو میں اس کے جواب میں کچھ عرض کروں اب مجھے یہ معلوم کہ یہ ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت زیادہ بہتر ہوگی میری خواتین بہنیں تشریف فرما ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ اس میں ان کو کون سی صورت زیادہ پسند ہوگی اور ان کے لیے زیادہ مفید اگر دوسری صورت ہے تو میں اپنے خطاب کو مختصر کروں گا اور اس کے بعد زیادہ وقت سوالات کے جواب میں انشاءاللہ اسلام کا نظام کفالت کا جو موضوع رکھا گیا ہے میرے خیال میں اس کا ایک پس منظر ہے اور وہ پس منظر اس موضوع کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کرتا ہے پس منظر یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جو مغرب کے افکار سے بری طرح مرعوب اور متاثر ہے ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور اس پروپیگنڈے کو گوبلس کے اصول پر اتنی شد و مد سے پھیلایا گیا ہے کہ جھوٹ سچ نظر آنے لگا ہے وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو کوئی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں دی بلکہ اس کو مرد کا اس طرح تابع بنا دیا ہے کہ وہ اپنی معیشت کے معاملے میں بھی اپنے معاش کے معاملے میں بھی وہ مرد کی تابع ہے اور وہ اپنے طور سے اپنے معیشت کا کو کے اندر خود کفیل ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی یہ پروپیگنڈا اتنی و مت سے پھیلایا گیا ہے کہ آج ہر جگہ اس پروپیگنڈے کی سدائے بازگشت سنائی دیتی ہے لہذا اس موضوع پر سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین نے عورت کو معاشرے میں کیا مقام عطا فرمایا ہے یہ بات پہلے ہی قدم پر اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت کے تعلقات اور اس کے فرائض منصبی کے سلسلے میں جو احکام عطا فرمائے ہیں وہ مغرب کے تصورات سے یکسر مختلف ہیں دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے دونوں میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے دونوں کو یکجا نہیں کیا جا سکتا اگر اسلام کے تصور کو مرد و عورت کے فرائض منصبی سے متعلق اسلام کے تصور کو اختیار کیا جائے گا تو مغرب کے تصور کو اختیار نہیں کیا جا سکتا اور مغرب کے تصور کو اختیار کیا جائے گا تو اسلام کے تصور کو اختیار نہیں کیا جا سکتا یہ دو مختلف سمتوں میں سفر کرنے والی کشتیاں ہیں جن میں جن کو ایک ساتھ لے کر نہیں چلایا جا سکتا جو شخص دونوں میں پاؤں رکھنا چاہے گا وہ اپنے ٹکڑے کر لے گا تصور کا جو عظیم فرق ہے وہ یہ کہ مرد کے فرائض منصبی کیا ہے اور عورت کے فرائض منصبی کیا ہے اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ انسان کی زندگی دو قسم کی سرگرمیوں سے پر مشتمل ہوتی ہے ایک سرگرمی وہ ہے جو گھر سے باہر انجام دی جاتی ہے اور جس میں جس میں سیاست حکومت اس میں معیشت اس میں زندگی کے بے شمار اور دوسرے شعبے ہیں اور ایک سرگرمیاں وہ ہیں جو کسی فیملی اور خاندان کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے انجام دی جاتی ہے اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جتنا اہم اور جتنا ضروری یہ امر ہے کہ گھر سے باہر کی زندگی معاشی زندگی اور سیاسی زندگی صحیح بنیادوں پر استوار ہو اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ فیملی کا نظام اور خاندان کا نظام وہ صحیح بنیادوں پر استوار ہو وجہ اس کی یہ ہے کہ در حقیقت خاندان پہلی سیڑھی ہوتی ہے معاشرے کی افراد سے مل کر خاندان بنتا ہے خاندان خاندانوں کا مجموعہ وہ ایک کنبہ بنتا ہے کنبے سے قبیلہ بنتا ہے برادری بنتی ہے اور انہیں کے ذریعے پھر شہر بنتے ہیں اور ملک بنتے ہیں اور اس پر تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے اگر خاندان کا جو بنیادی خشتے اول ہے جو پہلی اینٹ ہے یہ اگر بگڑ جائے اور ٹیڑھی رکھ دی جائے تو اس کے بعد تمدن کی ساری عمارت ٹیڑھی کھڑی ہوگی اور معاشرہ غلط راستے پر بچائے گا لہذا جتنی اہمیت سیاست کی درستی معیشت کی درستی اور معاشرت کی درستی کو حاصل ہے اس سے زیادہ اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ اس معاشرے کا خاندانی نظام صحت مند ہو اور وہ صحیح بنیادوں پر استوار ہو اس کے بغیر کوئی تمدن کی عمارت صحیح کھڑی نہیں ہو سکتی جب یہ بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکمت بالغہ سے جو دین ہمیں عطا فرمایا اس میں دونوں قسم کی سرگرمیوں کے کے لیے دو قسم کی صنفیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے باہر کے کاموں کے لیے اور باہر کی سرگرمیوں کے لیے مرد کو منتخب فرمایا اور خاندان کی استواری کے لیے اور خاندان کے نظام کو صحیح بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و بتائیں عورت کو منتخب فرمایا تو یہ تو عورت اور مرد کے دو مختلف دائرۂ کار ہیں دو مختلف جورسڈکشن ہیں دو مختلف اسکیئر آف برتھ ہیں جن کے ذریعے دو مختلف کام انجام دیے جا رہے ہیں اگر فیملی کا نظام عورت کے حوالے کیا گیا ہے کہ وہ گھر میں گھر کے نظام کو استوار کرے اور صحیح بنیادوں پر قائم کرے قرآن کریم کا جو ارشاد ہے جو آپ حضرات نے کثرت سے سنا ہوگا تو احزاب میں بار تعالیٰ نے فرمایا کروایا فی کرنا فی بنا فی بوتی کنہ کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو یہ اس کا مفہوم مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ گھر سے نہ نکلو یا پردے کے ساتھ نکلو پردے کا اہتمام کرو بلکہ در حقیقت ایک بہت بڑا اصول بیان فرمایا پرانے کریم نے کہ عورت کا کام ہے وہ اپنے گھر میں قرار قرار اختیار کر کے وہ گھر کے خاندانی نظام کو استوار کرے خاندان کے نظام کو درست کرے یہ محض یہ بات نہیں ہے ورنہ اس ضرورت کے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو باہر جانے کی بھی اجازت نہ فرمائی ہے اور اس میں اگر وہ حجاب کے تقاضوں کے ساتھ باہر جائیں تو اس پر قدغن اور پابندی عائد نہیں فرمائی گئی لیکن یہ ایک اصول بیان فرمایا گیا کہ کرنا پھر ہوئی تھی گننا کہ عورت جو ہے اس کا اصل دائرۂ کار اس کا اصل مقصد زندگی اس کا اصل فرض منصبی اس کے گھر کی سنبھال ہے اور جب ایک مرتبہ وہ اپنے اس فریض منصبی کو ادا کرے گی تو وہ در حقیقت جڑ ہے جس سے معاشرے کے مفید افراد کی پرورش ہوتی ہے اور اس کے ذریعے معاشرے کے مفید افراد دنیا میں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں آج ہم جتنے بڑے بڑے مشاہیر کو جانتے ہیں آج ان کے نام سے تو واقف ہیں لوگ لیکن جن ماؤں نے ان کی تربیت کی ہے جن ماؤں نے ان کی پرورش کی ہے جنہوں نے ان کے فکر اور ذہن کی آبیاری کی ہے وہ در حقیقت کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے معاشرے کے ایسے ثبوت پیدا کیے کیونکہ اللہ تبارک مطالعہ نے یہ نظام بنایا اس واسطے جب ان کے ذمے گھر کی ذمہ داری ہے تو اب یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ گھر کی ذمہ داری بھی سنبھالے اور ساتھ میں باہر جا کر معاشی جد و جہد میں بھی مبتلا ہو جیسا کہ یورپ اور امریکہ میں اور مغربی دنیا نے اس کے اوپر دونوں ذمہ داری اکٹھی ڈال دی ہیں کہ گھر کا کام بھی کرے اور ساتھ میں کمانے کا کام بھی کرے مرد جو ہے مغرب مغربی دنیا کا وہ ہر ہر قدم پر عورت کا استحصال کر کے اور اس سے لطف اٹھا کر یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری میں قبول نہ کروں زیادہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم تم خود جا کر اپنی ماں کی کفالت کرو ہم یہ کفالت کرنے کو تیار نہیں ہیں لیکن اسلام نے یہ منصفانہ نظام عطا فرمایا کہ چونکہ عورت کی ذمہ داری ہے خاندانی نظام کو درست کرنا اس واسطے اس کو اس کے ذمے اپنی معاشی جد و جہد کی ذمہ داری ڈالنے کے بجائے اللہ تبارک بتا رہے ہیں اس کی کفالت مرد کے ذمے ڈالی ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی اس وقت تک باپ اس کی کفالت کا ذمہ دار ہے اور جب اس کی شادی ہو گئی تو شوہر اس کی کفالت کا ذمہ دار ہے یہ کفالت جو باپ کرتا ہے یا شوہر کرتا ہے یہ کوئی احسان نہیں ہے جو باپ کے شوہر عورت کے اوپر کر رہا ہے بلکہ در حقیقت یہ سلا ہے اس کے اس عظیم کردار کا جو اس نے خاندان کے نظام کو شریعت اور دین کے مطابق اور معاشرے کی ضروریات کے مطابق اس دوار رکھنے کے لیے جو اس نے خدمات انجام دی ہیں اس کا قلعہ اللہ تبارک وطالعہ نے اس کو یہ دیا کہ ہم تمہیں اپنی کفالت کے لیے اپنی معیشت کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری کفالت کی ذمہ داری تمہارے شوہر پر اور تمہارے باپ کے اوپر عائد ہوتی ہے یہ نظام اللہ تبارک وطالعہ نے اس طرح کا بنایا آج عجیب مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے کہے یہ آ کر کہ بھائی ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کا احترام کرتے ہیں آپ براہ کرم گھر بیٹھیے کوئی مزدوری نہ کیجیے کوئی ملازمت نہ کیجیے کوئی تجارت نہ کیجیے گھر بیٹھیے اور آپ اپنا گھر کے اندر ہمارے یہ جو تصدیق تعلیم کا کام ہے وہ کیجیے اور کچھ اپنے دین کی خدمت کیجیے اور معاشرے کی خدمت کیجیے اور ہم ذمہ دار ہیں آپ کی کفالت کے تو میرے لیے تو یہ بڑا عظیم الشان پیشکش ہے کہ مجھے اس ساری درد سے نجات دے کر مجھے انہوں نے فارغ کر دیا اور مجھے اپنے ایک مفید اور تعمیری کام کے لیے خالی کر دیا یہی بات جب عورت سے کہی جاتی ہے عورت کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ آپ کو اب آپ کا احترام آپ کی عزت ایسی ہے کہ آپ اگر باہر نکلیں گی تو آپ کی جو حرمت اور عزمت کے اوپر ہر پانے کا اندیشہ ہے آپ کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے آپ کا فریضہ منصبی یہ ہے کہ خاندانی نظام کو سنبھالیے اور خاندانی نظام کو سنبھالنے کے سلے میں ہمارا فریضہ رائل ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے جد و جہد کریں اور کما کر لائیں اور آپ کی ماں کی کفالت کریں جب یہ بات کہی جاتی ہے تو صاحب عورت کی آزادی ہیلپ کر لیجیے عورت کا عورت کو غلام بنا دیا گیا عورت کو تابع بنا دیا گیا عورت اگر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہے اور ان کھانے کو ان کے سامنے پیش کرتی ہے تو یہ تقیا نوسیت ہے یہ رجت پسندی ہے یہ زمانے سے دوری ہے لیکن وہی عورت جہاز کے اندر چار سو انسانوں کو بیک وقت سرو کرتی ہے کھانا اور ان کی ناز برداریاں کرتی ہے اور ان کی ان کی بدتمیزی قسم کی ذہنیتوں کو برداشت کرتی ہے اور ان کے سامنے لا کر کھانا سرو کر رہی ہے تو وہ اعلیٰ درجے کی ترقی ہے اور وہ عورت کی آزادی کا پروانہ ہے یہ الٹی گنگا جو اس مغرب کی دنیا نے بہائی ہے آج یورپ اور امریکہ میں جا کر دیکھیے اس یورپ امریکہ کے اندر دنیا کا زلیل سے زلیل ترین کام عورت کے سبر ہے جتنے زلیل کام ہیں وہ سارے عورت کے سبر ہیں وہ ہوٹل میں ویٹریس ہے تو عورت ہے ہوٹلوں کے اندر مردوں کے لیے بستر بچھانے کا کام کر رہی ہے تو عورت کر رہی ہے سڑک پر جھاڑو دے رہی ہے تو عورت دے رہی ہے اور کہا یہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں آزادی عطا کی ہے تاکہ تم باہر نکل کر خود کفیل بن سکو اور اس نام پر تمام عورتوں کو اس آزادی کے نام پر سڑکوں پر گھسیٹ دیا گیا اور اس طرح گھسیٹ دیا گیا ہے کہ رپورٹیں شاہد ہیں اس بات کی کہ جہاں جہاں عورتوں کو امپلائمنٹ دی گئی ہے تو ان کے امپلائر ان کو کس طرح ایکسپلائز کرتے ہیں اور کس پوری طرح ان کی جٹ بناتے ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے اور اس کو ایک تجارت کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے روپیہ کمانے کا ایک حربہ بنا دیا گیا ہے اس کی تصویریں بکر عام رکھ کر اس کو سیز گرد بنا کر اس کو اس کی مسکراہٹوں کے ذریعے اس کے حسن کے ذریعے تجارتی مال کی مال کو رواج دیا جا رہا ہے کہ آؤ ہم سے مال خریدو اس واسطے کہ ہمارے پاس یہ ایسی خواتین لڑکیاں موجود ہیں کہ جو تمہاری نظروں کو تسکین دے سکتی ہیں یہ مقام دے کر اس کو آزادی قرار دے دیا گیا اور جو فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عائد کیا تھا اس کے ذمے اس سے قابل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ خاندان نظام تباہ ہو چکا بڑے بڑے مستفرین رو رہے ہیں چلا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں کہ ہمارا خاندان نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے آج ریکارڈ پر ہے مغربی دنیا کے اندر کہ اسی اسی فیصد بعض ملکوں کے اندر بلکہ بعض ملکوں میں نبے نبے فیصد اور بعض ملکوں میں سو فیصد جو آبادی ہے وہ غیر غیر قانونی آبادی انلیجیٹیمیٹ بچوں کی آبادی ہے خاندان نظام تباہ ہو چکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام ہمیں جو عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ عورت اپنے مقام کو پہچان کر اپنی اس خدمت کو بجا لائے جس کے ذریعے پورے معاشرے کی تعمیر کرتی ہے اور اس کے سلے میں اس کو یہ عطا کیا گیا ہے کہ اس کو کی کفالت کے لیے اس کو شادی سے پہلے باپ اور شادی کے بعد شوہر اس کا ذمہ دار ہے ہاں البتہ کسی خاتون کو اگر یہ بات میسر نہ ہو کسی وجہ سے باپ نہیں ہے شوہر نہیں ہے اور کوئی کمانے والا نہیں ہے اگر باپ نہ ہو اور شادی شدہ نہ ہو تو بھائیوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے شریعت نے اس کا نظام مقرر کیا ہے کہ درجہ بدرجہ کون اس کا تبدیل ہوگا لیکن اگر کوئی نہیں ہے یا کوئی اپنے فرائض بجا نہیں لاتا تو پھر عورت کے لیے اس بات کی اجازت بھی دی ہے کہ وہ اپنی ماں کی کفالت کے لیے خود کوئی کارروائی کر سکتی ہے تجارت بھی کر سکتی ہے ملازمت بھی کر سکتی ہے بشرطے کہ اس میں اس کی قسمت پر عزت کار زیادہ تحفظ ہو یہ ہے خلاصہ اس پوری پوری بات کا جو نظاک شام کے نظام کفالت سے متعلق ہے ان مختصر گزارش کے بعد جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اب میں سوالات کے لیے فلور کو چھوڑتا ہوں کہ آپ جو سوال کرنا چاہیں تحریری طور پر یا زبانی طور پر اس کے لیے میں حاضر ہوں جو کچھ میرے علم میں ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ سے بات کروں جو تھوڑا جانا لکھا یا آج تھا دیکھو سوال مخصر اور پورا کرنے گانے مرض ہے عورتوں کے بچے نے عورت کو پابند رکھتا ہے اور عورت مجبور ہے اور مضمون بھی ہوتی ہے آپ بتائیں بتائیں ایک عورت کے ستر آمدنی تقسیم اور اس کی آزادی کی حدیم ہے دوسرا سوال کہ وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے جی۔ ایک عورت تمام لوگوں کو برابر کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ قانون سازی میں عورت اقتدار نہیں ہوتی اس لیے جسے پانی بنتا ہے اس میں عورت کے ساتھ جائزی ہوتی ہے جبکہ سے میرا مشقت برابر سکتی ہے اور عورت کی عورت کا ملازم نہیں اس کا وجہ سے عورت کے ہاتھ میں اضافہ ہوتا ہے کس پہ ضرورت ایک بار بار طلاق کے بارے میں کہ پہلی بھی طلاق نہ کی صورت میں کو کی ایسا نہیں کر سکتی اور اگر کرتی ہے تو گورنمنٹ کے تحت تلاقی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں کہ اسلامی نظام اور مرضی میں کے بات میں کیا زبانی طلاق اور جو تحریری طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ روز آئی جس کے تحت جیل میں اور خواتین موجود ہیں ذرا براہ کرم میں چونکہ ذرا حافظہ میرا کمزور ہے تو ایک ایک کر کے میں ذرا لکھ لوں پہلی بات آپ نے جو فرمائی تھی وہ پہلا تو یہ کہ کفالت کے بدلے ہاں وہ کفالت سفید جو جی۔ اور پانی سے ہوتی ہے اس بارے میں بتائیے آپ نے کہا کہ مخصوص گھر معاملات کو الگ حصہ لا وہ کہتے ہیں نہیں ہے اور آپ کی جو یعنی ہیں دو کام ایک ساتھ ایک ہیں تو عورت مرد جو ہے ایک ہے جی۔ شراب کے بارے میں طرح جی۔ کے لیے شراب نہ ہونے کی کرتے ہیں اور اگلا انسان ہے اور اگر انسان ایسی ہے تو وہ رول آرڈیننس کے تحت دیے نہیں جاتی ہے اس بارے میں بتا کریں کہ اسلامی نظام اور موجودہ نظام میں کوئی لیے فرق ہے اور ریڈ ویسے کی عورت کے اوپر رول آرڈیننس کے تحت گھوشا متحد ہوتی ہے اور میری جیل میں بھر جاتے اس طرح ٹھیک ہے جی, جی۔ اور کچھ ہے چلیے میں پہلے اس کا جواب دیتا ہوں پھر اگر کسی اور بینک کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو تو بعد میں پوچھنے لیں برائے کرم پہلا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ چونکہ مرد کفالت کرتا ہے لہٰذا اس کے اوپر پابندیاں بھی عائد کرتا ہے پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ ایک تو ہوتا ہے شریعت کا اپنا حکم اور شریعت کا نظام اور ایک ہے ہمارے معاشرے کی پریکٹس معاشرے کا اپنا عمل ضروری نہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو عمل ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہو رہا ہے یا اسلام کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو شریعت کا تقاضا نہیں ہے جیسا میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کفالت جو مرد کرتا ہے کسی عورت کی وہ کوئی احسان نہیں ہے اس کا اس کے اوپر بلکہ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا ایک نظام ہے جس کے تحت عورت ایک خدمت انجام دے رہی ہے اور اس خدمت کے سلے میں وہ قبالت کرتا ہے لہذا اگر کوئی مرد یہ سمجھتا ہے یا ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی احسان کیا ہے عورت پر یا اس بار ایسا طرز عمل اختیار کیا کرتا ہے کہ جس کے کفالت کے سلے میں اس کو ناروا اس کے اوپر پابندی عائد کرتا ہے جس شریعت نے عائد نہیں کی تو وہ یہ کام گنہ کر رہا ہے شریعت کے خلاف کر رہا ہے اس کی کوئی تعریف شریعت کی طرف سے نہیں کی جا سکتی جو جو فرائض اس کے ہیں وہ اگر بجا لا رہی ہے اس پر اور اس کے سلے میں اس کو اس کی کفالت کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے کوئی ایکسٹرا پابندی جو شریعت نے عائد نہیں کی وہ عائد کرنا یہ جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اسلام کا کام نہیں ہے وہ اپنی اس کے ذہن کی اختراع ہے دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ قانون سازی میں عورت کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے قوانین ایسے بن جاتے ہیں کہ جو عورت کے استحصال کا سبب ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس وقت اتفاق سے موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ قانون سازی میں جو مرد حضرات ہیں اور خاص طور سے وہ حضرات جو مغربی افکار سے متاثر ہیں وہ مدئی سست اور دوا چست والا کام کرتے ہیں قانون سازی میں یعنی اگر کئی خواتین کی نمائندگی نہ بھی ہو تب بھی وہ ان کی آگے بڑھ کر زیادہ نمائندگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں واقعہ تو یہ ہے لیکن جہاں تک شریعت کا تعلق ہے شریعت نے اس بات کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کوئی خاتون اگر قانون سازی میں یہ محسوس کرتی ہے کہ خواتین کے حقوق سے متعلق یا ان کے ان کے جائز مطالبات سے متعلق کوئی قانون سازی ہونی چاہیے تو خواتین جو ہیں وہ اگر اپنی نمائندگی کریں اور اپنے اس موقف کو پہنچائیں قانون سازوں تک تو یہ اس کے اوپر شریعت نے کوئی پابندی عائد نہیں کی لہٰذا قانون سازی میں عورت کا حصہ اس درجہ ہو سکتا ہے کہ وہ بحثیت وہ اپنے خواتین اپنے حقوق سے متعلق وہ مشورے دے اور ان وہ مشورے کو قبول کرنا بھی چاہیے جہاں پر کہ اس کے جائز حقوق ہوں لیکن وہ باقی حقوق ہونے چاہیے پروپیگنڈے پر بنیاد اور فیشن کی بنیاد پر جو باتیں کی جاتی ہیں وہ نہ اور جو آگے چوتھی اور پانچویں بات ہے اس کو میں پہلے کہہ دوں کیونکہ یہ اتنا زبردست پروپیگنڈا ہے کہ ہر محفل میں سنائی دیتا ہے اور ہر جگہ اس کا ذکر آتا ہے اور لوگوں کو کی حقیقت معلوم نہیں ہے اس لیے لوگ اس سے بقدر متاثر ہوتے ہیں میری بہن نے بڑا اچھا کیا کہ وہ یہ مسئلہ اٹھا دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آج یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اگر تحریری طلاق نہ ہو تو اس صورت میں اگر عورت جو ہے وہ کوئی دوسرا نکاح کر لے تو اس کو حدود آرڈیننس کے تحت اس کے اوپر زنا کا مقدمہ قائم کر کے اس کو سزا دے دی جاتی ہے اور اس خرابی کی ساری کی ذمہ داری تھوپی جا رہی ہے اسلام سے قانون حدود کے اوپر میں صورت حال ذرا واضح کرتا ہوں آپ سے تو پہلے پوزیشن سمجھ لیجئے کہ قانون کی پوزیشن کیا ہے اس کے بعد یعنی شری قانون کی اور جو وہی قانون جو ہمارے ملک میں نافذ ہے حدود آرڈیننس اس کی صحیح پوزیشن کیا ہے وہ براہ کرم اچھی طرح سمجھ لیں تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہوں نے حدود آرڈیننس کو نہیں پڑھا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں اور محض ایک جھوٹے پر گنڈے کی بنیاد پر یہ باتیں کی جا رہی ہیں لہٰذا صحیح پوزیشن سمجھ لیجیے صحیح پوزیشن یہ ہے کہ شریع اعتبار سے جب طلاق ہو جائے تو طلاق ہونے وہ زبانی بھی ہو یا تحریری ہو دونوں صورتوں میں اگر عزت گزارنے کے بعد عورت کوئی نکاح کرتی ہے تو اس کے اوپر شرن کوئی سزا عائد کی ہی نہیں جا سکتی چاہے وہ تلا طلاق زبانی ہو چاہے تحریری ہو یہ تو شریعت کا قانون ہے حدود آرڈیننس کا بھی تقاضا یہی ہے حدود آرڈیننس کی کوئی شرط عائد نہیں کرتا کہ تحریری طلاق ہوگی تب ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے حدود آرڈیننس میں مطلق یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر ایک عورت کو طلاق ہو چکی ہے اور طلاق کو چاہے زبانی ہوئی ہو چاہے تاریخی ہوئی ہو اس کی کوئی تفصیل حضور گارمیس نے نہیں کی بلکہ طلاق اگر ہو چکی ہے اور عزت گزارنے کے بعد اگر وہ کوئی دوسرا نکاح کرتی ہے تو وہ کسی طرح بھی کسی جرم کا انتخاب نہیں کر رہی نہ اس کو کوئی سزا دی جا سکتی حضور آڈینس کا تقاضا یہ ہے لیکن خرابی کہاں سے پیدا ہوئی خرابی پیدا ہوئی آئلی قانون وہ آئلی قانون جس کا یہ مغرب زدہ خواتین جس کو اپنے حقوق کا محافظ قرار دیتی ہیں اس آئی قانون نے یہ زبردستی عائد کی ہے شریعت نے نہیں کی تھی حدود آرڈیننس نے نہیں کی آئی قانون نے یہ زبردستی عائد کی کہ ہم آئی قانون یہ کہتا ہے کہ طلاق صرف یہ بات نہیں کہ زبانی طلاق کو ہم نہیں مانیں گے بلکہ تحریری طلاق کو بھی نہیں مانیں گے بلکہ اس وقت مانیں گے طلاق کو جب کوئی مرد طلاق دینے کے بعد یونین کاؤنسل کے چیئرمین کو نوٹس جاری کریں اگر یونین کاؤنسل کے چیئرمین کو نوٹس جاری کرے گا تو وہ طلاق شمار ہوگی اور اگر نوٹس جاری نہیں کیا تو طلاق شمار نہیں ہوگی اب اب سارا کام مرد کے کرم پر چھوڑ دیا ہے اہل قوانین نے کہ اگر ایک مرد چاہتا ہے عورت کو طلاق بھی دے دی زبانی بھی دے دی تحریری بھی دے دی اور تحریر عورت کے بعد موجود ہے اس کے باوجود اگر مرد نے چیئرمین یونین کاؤنسل کو نوٹس جاری نہیں کیا تو آئلی قانون کہتا ہے کہ وہ طلاق معتبر نہیں قانونی اعتبار سے کیونکہ طلاق معتبر نہیں لہذا اب اگر وہ دوسرا نکاح کرے گی تو آئی قانون کی روح سے وہ نکاح معتبر نکاح صحیح نہیں ویلڈ میرج نہیں اور کیونکہ ویلڈ میرج نہیں ہے لہذا بعض لوگوں نے یہ یہ بھی اختیار کیا کہ اس کو حدود آرڈیننس کے تحت اس کا مقدمہ درج کرا دیا کہ کیونکہ یہ ویلڈ میرج کے بغیر یہ عورت فلاں کے ساتھ رہ رہی ہے لہذا اس کے اوپر سزا جاری کی جائے اور شروع میں بعض سزائیں جاری ہوئی اس قسم کی وہ اس لیے وہ جاری جو ہوئی وہ حدود آرڈیننس کی خرابی کی وجہ سے نہیں ہوئی آئے ڈی قانون کی خرابی کی وجہ سے پھر آخر میں ہم نے ایک فیصلہ دیا جو سپریم کورٹ کے اکثر طویل بینچ سے جس میں میرا ہی لکھا ہوا فیصلہ تھا جس میں میں نے یہ کہا کہ آئلی قانون کی یہ دفعہ اس حدود آرڈیننس کے مقدمات کے اوپر نافذ نہیں ہوگی اور اگر کسی شخص نے چیئرمین کاؤنسل کو نوٹس دیے بغیر طلاق دے دی ہے تب بھی اس کو چونکہ شران طلاق سمجھا جائے گا لہذا اس کے نکاح کو غلط نکاح نہیں قرار دیا جائے گا بلکہ وہ نکاح صحیح سمجھا جائے گا اور نکاح صحیح سمجھ کر اس کے اوپر کوئی سزا جاری نہیں ہو سکتی یہ میرا فیصلہ ہے چھپا ہوا ہے رپورٹڈ کیس ہے پی ایل ڈی میں چھپا ہوا ہے تو اس کے بعد پھر یہ راستہ بند ہوا لیکن خرابی جو آئی تھی وہ خرابی حدود آرڈیننس سے نہیں آئی تھی وہ خرابی اگر فرض پر حدود آرڈیننس نہ ہوتا میں یہ کہتا ہوں اگر حدود آرڈیننس نہ ہوتا اور تعزیرات پاکستان ہوتی اور تعزیرات پاکستان میں بھی ایگزٹنگ یعنی نکاح کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرنا یہ جرم تھا اگرچہ اس کی سزا مختلف ہو لیکن جرم تھا کہ ایک شخص ایک عورت کا پہلے نکاح موجود ہے اور پھر وہ اس کے موجودگی میں دوسرا نکاح کرے تو یہ جرم تھا تعزیر پاکستان میں آج بھی جرم ہے اگر اردو آٹو کھول کر بیچ میں سے نکال دیں لیکن آئری قوانین قانون کی روح سے جو یہ شرط لگائی گئی ہے کہ چیئرمین یونین کاؤنسل کو نوٹس دیے بغیر طلاق معتبر نہیں ہوگی اس کی روح سے اگر آج حضور آدمی ختم کر دیں تاجرات پاکستان کی رائے سزا ہو جائے گی عورت کو اس واسطے کے اس میں بھی یہ دفعہ موجود ہے کہ بغیر نکاح کے بغیر پہلے نکاح کے کو طلاق ہوئے اس وقت تک دوسرے نکاح کرنا جرم ہے تو اس میں حضور عالم سے کوئی دخل نہیں تھا یہ آج قوانین کی خرابی ہے اور آئے قوانین کی اس خرابی کو ہم نے حدود آرڈیننس کے اندر اس کو اس سے کسی طرح عورت کا بیچا چھڑایا لیکن عجیب مسئلہ ہے کہ آج تک ہر مجلس میں ہر محفل میں ہر تحریر میں اس کی ذمہ داری حدود آرڈیننس پہ ڈالی جا رہی ہے کہ زبان خلاف معتبر نہیں ہوتی لہٰذا وہ وہ دوسرا نکاح کرنے سے حدود آرڈیننس لاگو ہو جاتا ہے کوئی تعلق اس کا حدود آرڈیننس سے نہیں ہے یہ صرف آئے قوانین کی خرابی پتا نہیں میں اپنی بات واضح کر سکا نہیں آپ حضرات اس کو اس نقطے کو یہ واقع ہوا آپ حضرات پر تو اصل خرابی آئے قوانین کی ہے نہ کہ حدود اسی سلسلے میں دوسرا پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے اور اس کا بھی میری بہن نے ذکر کیا کہ اگر ریپ کا کیس ہے تو ریپ کے کیس میں یہ کہتے ہیں کہ عورت کو سزا ہو جاتی یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ میں آج میں نے سترہ سال میں نے وفاقی شریع عدالت میں اور سپریم کورٹ کے اسٹیٹ بینچ میں حدود کے تحت مقدمات میں نے فیصلے کیے ہیں اور آخری اپیل ہمارے پاس آیا کرتی کسی ایک مقدمے میرے میرے علم میں نہیں ہوا ایسا کہ ریپ کا کیس ہوا ہو اور ریپ کے کیس میں عورت کو سزا ہوئی نہ صرف یہ کہ قانون میں نہیں ہے بلکہ عملن بھی ایسا نہیں ہوا کہ سزا ہوئی بلکہ اس کے برعکس بکثرت ایسا ہوا ہوتا ہے کہ عام طور سے لڑکیوں کا قصور ہوتا ہے اور لڑکیاں رضامندی سے اور اپنی خوش دلی سے کسی جرم کا ارتکاب کرتی ہیں لیکن بعد میں وہ الزام لڑکے پر لگا دیتی ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ریپ کیا اس کی وجہ سے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں چھوٹ جاتی ہیں اور لڑکوں پر سزا ہو جاتی ہے لیکن ایسا کیس کہ جس میں ریپ کا کیس ہوا ہو اور اس میں عورت کے مسئلہ جاری ہوئی ہو یہ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی میرے سامنے پیش کر دے ایک کیس پیش کر دے یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور حدود آرڈیننس کے اندر اس کی سراہد موجود ہے کہ اگر ریپ ہوا ہے کسی کے ساتھ تو عورت کے اوپر نہ صرف کوئی سزا نہیں ہوگی بلکہ جس شخص نے ریپ کیا ہے اس کی سزا ڈبل ہو جائے گی اس صورت میں تیسرا مسئلہ اس سلسلے میں جو آج کل بہت پھیلایا جا رہا ہے وہ غیرت کے نام پر قتل کا ہے جب غیرت کے نام پر قتل ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کوئی شک نہیں کہ ایسی بہت سی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں اس بارے میں جو شریعت کا حکم ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں اس کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی جرم کا کی سزا جاری کرنا کسی عام آدمی کا کام نہیں اگر ایک آدمی کوئی جرم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اس جرم کی سزا جاری کرنا عام آدمی کا کام نہیں ہے قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا کوئی عام آدمی فرض کیجیے کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ شراب پی رہا ہے اب شریعت میں شراب پینے کی سزا اسی کوڑے ہے کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں خود جا کر اسی کوڑے لگا دوں اس آدمی کو جو شراب پی رہا ہے تو یہ شریعت نے اجازت نہیں دی سزا جاری کرنے کا کام حکومت کا ہے قاضی کا ہے عدالت کا ہے انسان کا نہیں اگر کوئی آدمی ہاتھ میں قانون لے گا تو یہ شریعت کے مطابق نہیں ہوگا البتہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے جس کو آج کی اس طرح میں کہا جاتا ہے سیلف ڈیفینس یا اپنا دفاع اپنا دفاع یا اپنے بیٹے کا دفاع اپنی بیٹی کا دفاع اپنی بیوی کا دفاع اپنی بہن کا دفاع اس بات کا انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اگر اپنی بیوی بیٹی بہن کے ساتھ کوئی جاتی ہو رہی ہے تو وہ اس سے دفاع کرے اور اگر دفاع کرنے کے اندر اس کو یقین ہو کہ میں اپنی بیٹی اپنی بہن اپنی بیوی کو نہیں چھڑا سکوں گا اس یادگی سے جب تک کہ میں اس حملہ آور کو قتل نہ کر دوں اس صورت میں اس کو قتل کرنے کی اجازت کہ بس کرے ایک شخص کی بیٹی ہے اس کو کوئی روا کر کے لے جا رہا ہے اور باپ دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اگر میں اس کو اس کے ہاتھ میں پستول ہے اگر میں اس کا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے میں اپنی بیٹی کو چھڑانے کا جب تک کہ میں اس کو شوٹ نہ کر دوں اس صورت میں اس کو شوٹ کرنا جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں ہوتا اسی طرح اگر کوئی اپنی رشتے دار خاتون جس کا میں نے ذکر کیا بیٹی بہن بیوی وغیرہ یہ خدا نہ کرے رضامندی سے کسی بے حیائی کے کام میں مبتلا ہے اپنی رضامندی بے حیائی کے کام میں مبتلا ہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ اس کو روکنے کے لیے اس بے حیائی کے کام کو اپنی بہن اپنی بیوی اپنی بیٹی اس کو بے حیائی کے کام سے روکنے کے لیے جو کم سے کم طریقہ اختیار کر سکتا ہے اس کی اجازت ہے اگر وہ اس کو خیال ہے کہ یہ رک سکتی یہ عمل رک سکتا ہے اگر میں اس کی پٹائی کر دوں تو پٹائی کرنے کی اجازت اگر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ یہ عمل رک سکتا ہے اگر میں اس کو کسی اس کی کوئی اور ایسی سزا دے دوں جس کے ذریعے یہ عمل اس وقت جو ہو رہا ہے وہ رک جائے تو اس کی اجازت ہے اور اگر اس کو یہ خیال ہے کہ میں اس عمل کو روک نہیں سکتا جب تک کہ یہ میں عمل رک نہیں سکتا بجائے اس کے آخری اقدام کے بغیر قتل کے بغیر تو اس صورت میں قتل کی بھی اجازت ہے بچتے کہ وہ جس جو شخص جس کو قتل کر رہا ہے وہ شریعت میں سزا اس کی موت ہو تو اس وقت میں قتل کرنے کی بھی اجازت دھیان تک لیکن جس وقت میں کہ وہ عمل ختم ہو گیا اور ابھی روکنے کا یا ڈیفینس کرنے کا ڈیفینس کرنے کا سوال نہیں ہے بلکہ سزا دینے کا سوال ہے ایک شخص علم میں آیا کہ اس کی بیوی اس کی بیٹی اس کی بہن اس نے کوئی بہائی کا ارتکاب کیا تھا گزشتہ کل آج وہ غصے میں آ کر جا کر اس کو قتل کر دے اس کی شریعت کو اجازت نہیں حرام ہے بالکل اور اگر وہ کرے گا تو شریعت کے خلاف کرے گا بلکہ شریعت میں اس کے اوپر سزا جاری ہوگی اگر وہ ایسا کرے گا لیکن صرف ایک صورت ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ این اس وقت جب کہ جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے اور ارتکاب کو روکنے کا کوئی اور راستہ نہیں سوائے قتل کے اور اس جرم کی سزا بھی شریعت میں قتل ہے اس صورت میں قتل کی اجازت ہے لیکن پھر بھی اس کو ثابت کرنا پڑے گا عدالت میں کہ میں نے اس حالت میں قتل کیا اگر وہ اس کو گواہوں سے ثابت کرنا پڑے گا اگر گواہوں سے ثابت نہیں کرے گا تو پھر خود اس کو قتل کر دیا جائے گا خود اس سے خدا دیا جائے گا یہ صورت حال ہے لہٰذا جس چیز کو آج کہا جا رہا ہے غیرت کے نام پر قتل وہ غیرت کے نام پر قتل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جرم کا ارتقاب ہو چکا اب اس کے بعد کسی آدمی کو غیرت آئی کہ میرے میرے گھر کی عورت نے جرم کا احتجاب کیا ہے اس کو جا کر قتل کر دیا یہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی اور اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے اگر کوئی کرے گا ایسا تو گناہ کرے گا اور شریعت کی اجازت کو حاصل نہیں ایک سوال یہ تھا کہ عورت مرد میں مساوات دیکھیے مساوات جس کو کہا جاتا ہے مساوات کے معنی ہے برابری تو اگر برابری دنیا کے ہر کام میں برابری ہو دنیا کے ہر کام میں برابری ہو تو کیا یہ ممکن ہے آپ عقل سے سوچیں یہ ممکن ہے آج جو خواتین مساوات کا علم کرتی ہیں تو وہ خود یہ کہتی ہیں کہ صاحب اگر فرض کرو کہ ان کے بھی حقوق اور ان کی بھی چھٹیاں اتنی ہی ہوں ملازمت میں جتنی مرد کی ہوتی ہیں تو وہ جھنڈے لے کے کھڑی ہو جاتی کہ صاحب ہمیں زچگی کی چھٹی الگ چاہیے کیونکہ زچگی جو ہے وہ عورت کے ساتھ ہوتی ہے مرد کے ساتھ نہیں ہوتی تو ان کو کی چھٹی چاہیے اگر مساوات ہے تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اس میں زندگی کا حکم کچھ مختلف ہو گیا تو معلوم ہوا کہ مساوات برابری تمام دنیا کے کاموں کے اندر برابری نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے دو مختلف شدت ادا کی ہیں دونوں کے خصوصیات الگ ہیں دونوں کے فنکشنس الگ ہیں دونوں کی صلاحیتیں الگ ہیں اور اب تو ابھی حال میں گزشتہ سال امریکہ میں ایک بہت بڑی رپورٹ آئی ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا کہ نئی بایولوجیکل انالیسس کے تحت بڑے ڈاکٹروں کی طرف سے ایک رپورٹ آئی ہے کہ عورت کے دماغ میں اور مرد کے دماغ میں جو خلیات ہیں ان کا جو فرق ہے اس فرق کے روح سے انہوں نے بتایا کہ عورت کی ذہنی صلاحیت مرد کے مقابلے میں کم ہے اور جب یہ رپورٹ آئی تو رپورٹ کے اسی ٹائم میں بہت لمبی رپورٹ آئی تھی کہ رپورٹ آئی تو اس کے اوپر فیملیسٹ خواتین نے ایک ہنگامہ کر دیا کہ جس کا مطلب کہ سائنٹیفک رپورٹ بھی جو ہے یہ نہیں آنی چاہیے تھی تو یہ مساوات سے اگر یہ مانا ہے کہ دونوں ہر چیز میں ایک جیسے ہوں تو یہ ہر چیز میں ایک جیسے تو اللہ نے بنایا نہیں دونوں کو ایک جیسا ہاں مساوات ہے قانونی حقوق میں اور وہ جو میں نے آیا شروع میں وہ لہن علیہ قرآن نے اس کو صاف واضح کر دیا کہ جس طرح عورتوں کے حقوق ہیں مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر اسی طرح عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں البتہ بعض حیثیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو سوقع زیادہ فرمائے لیا رہے جا قرآن نے فرمایا اور اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کچھ ایسی صلاحیت ادا فرمائی ہے جو خواتین میں وہ صلاحیت موجود نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے اور کیسے اس کو پردہ ڈالا جا سکتا ہے قرآن جو اللہ کا جو اللہ کا جو خالد کا کلام ہے اس نے جس سے پیدا کیا ہے وہ بتلا رہا ہے کہ دونوں کی صلاحیتوں میں فرق ہے اور تو اس صلاحیتوں کے لحاظ سے اگر فرائض میں بھی فرق ہو تو اس میں کوئی اس کی بات نہیں ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت عدالت کا کھلا لے لیتی ہے تو کیا ایسے اسے اسلامی طلاق ہوئی یا نہیں کیونکہ آج کل یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ عورت کو طلاق نہیں ہوئی کیونکہ طلاق دیتے نہیں کہ عدالت میں دلوائی ہے اپنا نکاح ختم کرا سکتی ہے کھولا نہیں بلکہ فسٹ نکاح ریزولوشن آف میرج کہ وہ اپنے نکاح کو ختم کرا سکتی ہے عدالت کی طرف سے چاہے مرد چاہے یا نہ چاہے اس میں مرد کی رضامندی ضروری نہیں اس کی خاص خاص گراؤنڈ ہیں ان گراؤنڈ کے اوپر جائے وہ عدالت میں تو جا کر وہ چاہے مت چاہے یا نہ چاہے وہ اپنا نکاح پس کرا سکتی ہے اور اگر ان گراؤنڈ کے اوپر پس کر دیا ہے کسی عدالت نے تو وہ نکاح وہ پس کرن معتبر بھی ہے اور وہ اس کی اس کا نکاح سے ختم بھی ہو جاتا ہے لیکن مصیبت آج کے لیے آ گئی ہے کہ شریعت نے تو یہ کہا تھا کہ جہاں کوئی جائز گراؤنڈ موجود ہو وہاں عورت کو یہاں حاصل ہے کہ جا کر اپنا نکاح پس کرا دے اور پس کرانے کے نتیجے میں وہ مہر کی بھی پوری حقدار ہے پورا مہر بھی ملے گا اس کو اور پھر نکاح تک ہوگا ایک نیا نیا قانون ہمارے ہاں آ گیا جو ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے آیا اور اس قانون نے سارا نظام تلپٹ کر دیا اس قانون نے یہ کیا کہ یہ کہہ دیا کہ عورت کھلا کرا سکتی ہے کھلا کرانے کا مطلب یہ کہ پہلے مہر معاف کرے اور مہر کی حقدار اپنی مہر سے دستبردار ہو اور دستبردار ہو کر پھر عدالت میں جا کر دعوی دائر کرے تو اس خلا کے اندر اگر ایسا کرے گی تو اس کا نکاح ختم ہو جائے گا اب وہ آج کی عدالتوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ جو جو کے نکاح کی جو بنیادیں تھیں ان کی بنیاد پر پس کرنے کے بجائے انہوں نے آسان راستہ نظر آیا اور انہوں نے کہا ہر معاملے میں انہوں نے کہا یہ کھلا ہو گیا یہ کھلا ہو گیا یہ کھلا ہو گیا جس کا مطلب کہ مہر معاف کر دیا عورت نے اور شوہر کی طرف سے طلاق ہو گئی حالانکہ شریعت نے کھلا کے اندر یہ ضروری قرار دیا ہے کہ کھلا باہمی رضامندی سے ہوگا اس میں شوہر اور بیوی دونوں کی رضامندی ضروری ہے ہاں فصل کے نکاح جو کسی خاص بنیاد پر ہو یہ شوہر جو ہے مثلاً تشدد کرتا ہے عورت کے اوپر یا شوہر اس کے نان نقطہ کا انتظام نہیں کرتا یا اس کے اس قسم کے اور بہت سے گراؤنڈس ہیں ان گراؤنڈس پر جو فصل کے نکاح ہوتا وہ بغیر مہارت کی معافی کے ہوتا عورت کو مار بھی ملتا اور ساتھ میں وہ اس کو تلاش بھی ہوتی لیکن اب عدالتوں نے یہ جاہلانہ فیصلے جاری کرنے شروع کر دیے جس کی وجہ سے بسا اوقات کو خلا کا فیصلہ نافذ نہیں ہوتا کوئی شخص اس کے بارے میں مزید تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو میری کتاب موجود ہے ہمارے آئے مسائل اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے بعض مرد کہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی عورت کو کھانا پلانا اور پہنانا ہے لیکن اگر وہ بیمار ہے تو اپنا علاج خود کرائے یہ ہمارا فرض نہیں یہ کچھ تاجرانہ قسم کی کے شوہروں کا کی بات ہے ورنہ <coughs> یہ بات اس طرح درست نہیں ہے عورت اگر کہے کہ میں کھانا نہیں بنا سکتی یا نہیں بناتی یا روٹی نہیں پکاتی اور اس کا انتظام کرے تو کیا یہ جائز ہے یہاں میں یاد کر دوں کہ شرن قانونی اعتبار سے عورت کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ کھانا پکائے اور نہ یہ ذمہ ہے کہ وہ کھانا نہ صرف یہ کہ شوہر کا بلکہ اپنا بھی اپنا بھی پکانا اس کے ذمہ قانون فرض نہیں بلکہ فقائے کرام نے یہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر عورت یہ کہے یہ یہ مرد لوگ بڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں اس مسئلے کو سن کر کہ اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ میں کھانا نہیں پکاؤں گی آپ کو مجھے لا کے دینا ہوگا تو فکا نے فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ یاتیہ جام مہیا شور کا فرض ہے جو پکا پکایا کھانا لا کر بیوی کو پلائے یہاں تک کا ہے اس کے فرائض میں داخل نہیں قانونی فرائض میں داخل نہیں لیکن قانونی فرائض میں داخل نہ ہونے کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ ہر کام دنیا میں قانون کی بنیاد پر نہیں ہوتا صرف قانون کی بنیاد پر اگر آپ کی زندگی گزارنا چاہے تو اس میں کوئی خوشگواری پیدا نہیں ہوتی ٹھیک ہے عورت کا قانونی حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے کھانا باہر سے لا کر دو میں نہیں پکاتی لیکن پھر مرد کا یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں آپ کو اپنے کسی رشتے دار سے ملنے نہیں جانے دوں گا یہ اس کا قانونی حق ہے اور اس میں اگر وہ مجبور نہیں کر سکتی تو اب اگر دونوں قانون پہ ڈٹ جائیں وہ یہ کہے کہ میں قانون قانون یہ لیا تھا میں اس پر عمل کروں گی وہ کہے کہ میرا قانون یہ لیا تھا میں اس پر عمل کروں گا تو گاڑی تو آگے نہیں چل سکتی تو گاڑی اسی طرح چلتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں جہاں قانونی حقوق ہے وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ وہ حسن سلوک کا معاملہ کریں شوہر بیوی کے ساتھ بیوی شوہر کے ساتھ تو اس حسن سلوک میں یہ بات بھی داخل ہے چنانچہ قانون تو یہ تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ تقسیم کار فرمائی حضرت علی سے فرمایا باہر کے کام سب تم کرو حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ گھر کے کام تم کرو اور گھر کے کھانا پکانا وغیرہ یہ سب یہ کام رضی اللہ عنہ کے ثبوت فرمائے قانون نہیں لیکن اخلاقن اور مروبت پاکستان میں عموماً مرد معاشی طور پر عورت کا استحصال کرتے ہیں اور شادی کی صورت میں بھی لڑکی کے ماں باپ زیر بار ہوتے ہیں اور بچہ پیدا ہونے کی صورت میں بھی لڑکی والوں پر اخراجات کا بار ہوتا ہے یہ سب ہمارے معاشرے کی غلط رسمیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ معاشرے کی خرابی ہے یہ یہ غلط تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں مت نہ کمائے نہ کفالت کرے تو اس کی قوامیت کی کیا حیثیت ہوگی ظاہر ہے اگر نہیں کماتا اور نہ نہیں کفالت کرتا تو وہ قوام کیسے رہے گا اسی واسطے شریعت نے ایسے موقع پر عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنا نکاح اس سے بس کرا لے اور اس میں اس کی مرضی کی بھی شرط نہیں اگر وہ اس بنیاد پر عدالت میں دعویٰ دائر کرے تو قاضی اس کا نکاح بند کر دے گا اور جہاں قاضی نہ کر سکے تو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ پنچایت بھی کر سکتی ہے اور پنچایت کے اندر جو شریعت کا علم رکھنے والے کچھ لوگ ہوں چار آدمی مل کر اس کے سامنے مقدمہ دائر کرتے اور وہ نکاح کر کرتے ایسی صورت کفالت صرف مرد پر لازم ہے یا اسٹیٹ یا ریاست بھی اس میں حصے دار ہے اصل بات یہ ہے کہ مرد پر لازم ہے لیکن اگر کوئی مرد بیچارہ معذور ہے اپاہج ہے کام نہیں کر سکتا تو اس صورت میں اسٹیٹ کا فرض ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ کفالت مرد کرتا ہے تو وہ قوام ہے اور اگر عورت کرے گی تو کیا وہ قوام ہو جائے گی یہ بھی بڑے مزے کا سوال ہے آپ کو ایک دلچسپ گفیمہ سنا دو جس زمانے میں یہ عورت کی سربراہی کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا تو میرے پاس ایک مغربی رسالہ کینیڈا سے ویسے رسالہ نکلتا ہے اس کی ایک خاتون آ گئی انٹرویو کرنے کے لیے اور اس مسئلے پر انٹرویو کرنا چاہتی تھی کہ عورت سربراہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی تو میں نے ان سے کہا کہ محترمہ میں آپ سے بات کرنا میرے لیے مشکل ہے اس معاملے میں ایسے میں جلدی میں ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے اس لیے دشواری ہے کہ آپ کو نہ تو سربراہ کا مفہوم صحیح معلوم ہے نہ عورت کا مفہوم صحیح معلوم ہے تو اس واسطے میں آپ سے جب بات کروں گا تو میری بات آپ کے سمجھ آنا مشکل ہے صاحب یہ جواب تھی کہ سربراہ کا مفہوم بھی ہمیں معلوم نہیں اور عورت کا مفہوم بھی معلوم نہیں میں نے کہا میرا مقصد یہ ہے کہ جس مفہوم میں اسلام مسلمان اور اسلام سربراہ کہتا ہے وہ مفہوم آپ کو معلوم نہیں اور جس مفہوم میں عورت کہتا ہے وہ مفہوم آپ کو معلوم نہیں تو اور پیچھے پڑ گئی کہ اچھا بتائیے کیا مفہوم ہے میں نے کہا اسلام میں سربراہ کا مفہوم یہ ہے کہ سربراہی جو ہے یہ کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں کو تو ایڈوانٹیج مل گیا اور فلاں جو ہے اس کو نہیں ملا یہ کوئی بہت یعنی پیچھے پڑنے کی چیز نہیں ہے رغبت والی چیز نہیں ہے جس رغبت کرے آدمی اور فلاں کہے کہ فلاں کو مل گیا فلاں کو نہ ملا بلکہ یہ ایک بہت بڑی خطرناک ذمہ داری ہے لہذا جس کو نہیں ملی اس وہ خوش ہو کہ مجھے نہیں ملی الحمدللہ اور جس کو ملی وہ پریشان ہو کہ مجھے کیسے ملی مجھے کیوں مل گئی میں نے کہا یہ تصور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو شہید ہونے کے زخمی ہو گئے تو وفات سے کچھ پہلے کسی نے ان سے جا کر کہا کہ آپ اپنے بات کسی آدمی کو سربراہ مقرر کر دیجیے خلیفہ بنا دیجیے بلکہ بعض لوگوں نے ان کے صاحبزادہ عبداللہ عمر کا نام پیش کیا کہ عبداللہ نے عمر کو بنا دیا علیہ عمر بڑے آدمی ہیں حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بھائی ایک بات تو یہ ہے کہ میں اس کو کیسے خلیفہ بنا دوں جسے اپنی بیوی کو طلاق دینا بھی نہیں آتا انہوں نے طلاق دی تھی ایک مرتبہ غلط طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم رجوع کروایا تھا تو کیا جس کو بیوی کو طلاق دینا نہیں آتا اس کو میں خلیفہ کیسے بنا دوں ایک تو یہ کام فرمایا اور دوسرا یہ فرمایا جو اصل بات وہ یہ فرمائی کہ میں نہیں چاہتا کہ اس خلافت کا بوجھ زندگی میں تو میں نے اٹھا لیا مرنے کے بعد بھی اٹھاؤں کہ میں کسی آدمی کو نامزد کر کے چلا جاؤں اور اس کے سارے کام جو ہے میرے اس میرے سر پر ذمہ داری رہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے بات میں نہیں اٹھانا چاہتا دوسرے خطاب کے خاندان میں یعنی اپنے باپ کا نام لیا خطاب کے خاندان میں یہ پھندا صرف ایک آدمی کے گلے میں پڑ گیا وہ کافی ہے میں اپنے خاندان کے کسی اور آدمی کے گلے میں یہ پھندا ڈالنا نہیں چاہتا تو درخت کے گلے میں پھندا ہے سربراہی تو اسلامی تصور یہ ہے کہ یہ پھندا ہے تو اب وہ شخص بہتر ہے جس کے گندے گلے میں پھندا پڑا یا وہ بہتر ہے کہ جس کے گلے میں پھندا نہیں پڑا آپ کہتے ہیں کہ صاحب اگر کسی کو سربراہی سے محروم کر دیا گیا تو ایک ایڈوانٹیج سے محروم کر دیا گیا اور اسلام کہتا ہے کہ اگر ایک شخص کو سربراہی سے بچایا گیا تو پھندے سے بچایا گیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ سربراہی کا مغرو نہیں صحیح سمجھتے تو اگر عورت قوام نہیں بنی تو قوام نہ بننا یہ تو اس کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے جو اس کے گلے میں پھندا نہیں پڑا اور اگر وہ قوام بننا چاہتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھندا اپنے گلے میں ڈالنا چاہتی ہے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کفالت اگر مرد کے میں قرار دی گئی ہے اور مرد ہونے کی وجہ سے قوام ہے وہ قوام کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حکم چلایا کرے بے وجہ قوام کے معنی یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں کسی ایک آدمی کو امیر بنانا ضروری ہے امیر وہ امیر خادم ہوتا ہے معمورین کا وہ ان کی نگرانی کرتا ہے وہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا عہدہ ہے جو اس کو مل گیا اور عورت کو نہیں ملا یہ فرمایا کہ عورت کی کفالت میں روز مرہ کی ضروریات کے علاوہ جو دیگر حقوق متعین کیے گئے ہیں نام نقصہ مہر ملکیت جائیداد تجارت ملازمت کے حقوق وغیرہ کے حوالے سے امریکہ ہمارے معاشرے میں رسوت حالت کا کیا حل آپ تجویز کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے حقوق کی عورت کے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں بہتر یہ جیسے میں نے کیا تھا کہ جو پریکٹس ہے ہمارے معاشرے کی وہ بے شمار معاملات میں اسلام کے خلاف ہے میراث میں عورت کو حصہ دیتے نہیں آج تک نہیں دیتے حالانکہ قرآن اور سنت نے اتنی زبردست تاکیب کی ہے جس کی کوئی حد و حساب نہیں لیکن نہیں دیا جاتا پنجاب میں جا کر دیکھیے سرحد میں جا کر دیکھیے جائیدادوں کی اس کے مالک صرف مرد ہیں اور عورتوں کو جائیداد ملتی نہیں تو ان تمام باتوں کا حل ہے صحیح اسلامی قانون کا نفاذ جس کے راستے میں یہ خواتین جو مغرب کے زدہ خواتین ہیں وہی سب سے پہلے رکاوٹ بنتی ہیں ان خواتین ان کے علاج کے لیے یہ حکومت پاکستان نہ صرف مارچ میں خواتین کی تجویز سے لا رہی ہے بلکہ فیصلہ سازی کے مقام تک پہنچانے کے لیے بھی این جی اوز اور مغربی افراد سے متاثر ہو کر سیاسی اداروں میں بھی عورتوں کو تیزی سے لانے کی منصوبہ بندی ہے حکومت کے انسان غلط پیسوں پر قدغن کیس طرح لگائی جائے یہ تو بھائی درحقیقت یہ سوال صرف اس دائرے میں نہیں ہے پورے زندگی کے اندر جو حکومتیں ہم پر مسلط ہیں وہ معاشرے کو دوسری سمجھ میں لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن الحمدللہ اس کے ساتھ مسلمانوں کے عوام میں ایک بیداری ہے بیداری کی ایک لہر پائی جا رہی ہے اس بیداری کی لہر اگر چاہے چاہے آگے بڑھی اور ہم نے اپنے فرائض ادا کیا تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان حکومتوں کی اصلاح کریں گے میرا خیال ہے یہ سوال آپ کے جواب تو اس میں ہو گیا ہے اگر کوئی اور بات ہو تو اور اب اذان کا بھی وقت ہے تقریباً مکمل ہو گیا اگر یہاں سے کوئی جی ہاں بہرحال میں نے جیسے جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر غلط الزام عائد کرتا ہے تو شریعت نے اس کے لیے قانون مقرر کیا ہے قرض کا اور وہ قرض کا قانون بھی ہمارے ہاں حدود آرڈیننس کا ایک حصہ ہے اور یہ شاید عجیب بات ہے کہ ہمارے پوری تاریخ میں حدود آرڈیننس کی حد اگر کسی پر کوئی جاری ہوئی ہے تو قرض کی ہوئی ہے کسی اور چیز کی نہیں ہوئی تو یہ حد حد ہے اس کے لیے باقاعدہ بڑے ہیں اس سب کے لیے اور اگر خود اقدام کرتا ہے کوئی شخص تو اس کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں یہ قانون ہاتھ میں لینے کا کسی کو بھی شریعت نے حق نہیں دیا صرف سیلف ڈیفینس کے حد تک کوئی آدمی کام کر سکتا ہے لیکن سزا دینے کا حق نہیں جی جی جی یہ صحیح یہ سب بار نے کیا مسالہ ان کے پاس چار چار بچے ہیں ان کے پاس ان کا تکلیف کون ہے ان معصوم بچوں کی جو شخصیت ہے سار ہوگی کی ذمہ داری کس پہ آئے گی اس بارے میں ضرور توجہ دینی چاہیے چار چار بچے دو ایک تو بہت ہی چار چار میں پہلے سوال کا میں پہلے جواب دے دوں یہ جو میری بہن نے کیا ہے کہ حق یہ جو ہاں، شریعت نے جہاں یہ طلاق جہاں مرد کو دیا ہے اصل شوہر کو بیوی کو براہ راست حق نہیں دیا ہے لیکن ساتھ ہی اس میں شریعت کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر شوہر خود طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دے یعنی طلاق کا حق دے دے جس انداز سے بھی دے دیں اس انداز سے عورت کو اپنے اوپر طلاق کرنے واقع کرنے کا حق مل جاتا ہے مثلاً کیجیے اگر کوئی یہ کہے نکاح سے پہلے اگر کرنا ہے تو یہ کہے کہ اگر میں نے آپ سے نکاح کیا تو میں یہ آپ کو حق دیتا ہوں کہ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں تو اوپر طلاق واقع کر لیں میری طرف سے تو اس کو کہتے ہیں تفصیل طلاق اور اس صورت میں عورت کو یہ حق مل جاتا ہے کہ اگر وہ کسی وقت اپنے آپ پر طلاق حاصل کرنا چاہے تو کر بعض مرتبہ وہ کسی شرائط کا پابند ہوتا ہے کہ اگر میں یہ یہ کام نہ کروں آپ کو مہر نہ دوں آپ کو نفقہ نہ دوں آپ کی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کروں تو اس صورت میں میں آپ کو تفصیل کرتا ہوں کہ آپ خود طلاق واقع کر سکتے ہیں تو یہ حق دیا ہے شریعت نے یہ اچھے دراز سے بہت مقروف ہو گیا تھا لیکن ہمارے بزرگوں نے اس بات کی آج کل کے معاشرے کے حالات میں جہاں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں شادی ہو جائے گی اور کل مرد جو ہے وہ کیا کرے گا اور ظلم کرے گا بہت بے شمار واقعات ایسے سامنے آتے ہیں تو اس میں اگر یہ اس خانے کے اندر تفویض کا حق دے دیا جائے تفویض طلاق کر دی جائے عورت کو تو یہ اچھی بات ہے اور صورت میں عورتوں کو حق مل جاتا ہے جو وہ جب چاہیں اپنے اوپر طلاق واقع کر لیں لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ وہ تفویض طلاق کی خاص ایک الفاظ ہوتے ہیں اگر وہ الفاظ کی صحیح رعایت نہ کی جائے تو بعض اوقات وہ بیکار ہو جاتے ہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا لہٰذا جب وہ الفاظ کسی عالم سے باقاعدہ لکھوا کر تفویض طلاق کے اگر لکھوا دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بلکہ آج کل کے ایسے حالات میں جہاں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں شادی ہو جائے گی اور کیا کرے گا اس میں ایسا کرنا مناسب ہے جو دوسری میری کر سکتے ہیں وہ تو اس پر ڈپینڈ کرے گا کہ کس قسم کی طلاق کا حق عورت کو دیا گیا اگر رضی طلاق کا دیا گیا تو رضی طلاق رجوع کر سکتا ہے اگر بائن طلاق کا دیا تو بائن طلاق میں رجوع نہیں کر سکتا باہمی رضامندی رضابندی سے شادی ہو سکتی ہے اور اگر مغلط طلاق کر دیا ہے تو پھر اس میں کسی بھی طرح آدت کرے وہ یعنی جیسے شوہر کو یا قاتل ہے کہ وہ چاہے تو رجی طلاق دے دے رجی طلاق میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو عزت کے دوران رجوع کر لے اور ایک بائن طلاق ہوتی ہے جس میں رجوع کرنے کا حق تو نہیں ہوتا طرفہ طور پر لیکن باہمی رضامندی سے نیا نکاح کر سکتے ہیں نئے باہر کے اوپر تو یہ طرح کے بائن ہوتی ہے ایک طرح مغلط ہوتی ہے جس میں دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتے تو برف تینوں قسم کے طلاق کا حق رکھتا ہے تو ان میں سے جس قسم کی طلاق کا وہ حق دے دے گا بیوی کو اس طرح کا حق اس کو مل جائے گا جی اب جو اب بعض بعض میری بہن نے پوچھا کہ بعض خواتین جیل میں بند ہیں اور ان کے بچے ہیں واقعہ یہ ہے کہ شریعت میں جو سزائیں ہیں تعزیری اس میں جیل کی سزا کو اسی واسطے کوئی زیادہ پسند نہیں کیا گیا ناجائز بھی نہیں ہے لیکن پسندیدہ بھی نہیں اس واسطے کہ جیل میں زیادہ عرصے لوگوں کو رکھنا اور اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور آج کل ہماری جیلیں جو ہیں وہ جرائم کا کے اڈے بنے ہوئی ہیں جرائم کے پرورش گاہیں بنی ہوئی اور خاص طور سے خواتین کے لیے جو ان کے بچوں کی زندگی خراب ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ اس لیے شریعت نے زیادہ زور اس پر دیا ہے کہ سزا ایسی ہو جو جسمانی طور پر ایک مرتبہ دے کے چھٹی ہو جائے اور ساتھ میں یہ کہ وہ لوگوں کے لیے ناک بھی ہو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے یہ بھی ہمارے معاشرے کی ان خرابیوں میں سے ہے جو ہمارے پاس چلی آ رہی ہیں انگریز کے ورثے سے کہ جیلیں بھری ہوئی ہیں سالہ سال تک لوگ چڑھ رہے ہیں جیلوں کے اندر ان کی ان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں اس کو اگر صحیح اسلامی حکومت ہو تو اس صورتحال کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے اور اب بھی جو لوگ معاشرے کے بہبود کے لیے کام کرتے ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے اب دعا کر لیں نماز کا وقت ہو گیا ہے اللہ اللہ صلی مولانا محمد محمد ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار یا و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ ہمیں سید راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ ہمیں باطل کے پروپیگنڈے سے مرعوب اور متاثر ہونے سے محفوظ رکھ یا اللہ ہر طرح کے شر سے بن سے معافیتوں سے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما اللہ من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 الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال وقال يا السماء ضاحكا أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا